حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں تھے تو مشرکوں نے ہمیں زہر، عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں سے روکے رکھا جب مشرقین پیچھے ہٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزن کو حکم دیا اس نے زہر کی نماز کے لیے اقامت کہی تو ہم نے نماز پڑھی پھر اس نے عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی تو ہم نے عصر پڑھی پھر اس نے مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر اس نے عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہی تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا روح زمین پر تمہارے علاوہ کوئی جماعت اس وقت اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کر رہی سنن نسائی حدیث نمبر 664